سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامعین کرام مذہب اسلام کو قبول کرنے کے بعد ایک مسلمان پر بہت ساری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ہم نے اللہ کے قرآن کو سمجھا نہیں اور سرور کونین آخائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں کو پہچانا نہیں جو آدمی جو مسلک جو تحریک جو تنظیم جو جماعت اور جو مدرسہ جو مکتب فکر اپنائے ہوئے ہے اسی کو دین سمجھا ہوا ہے کوئی اپنے کنویں سے نکلنے کے لیے تیار نہیں اپنے تالاب سے نکل کر اور تالاب اور کنووں کا پانی اور اس کا مزہ چکنے کے لیے کوئی تیار نہیں مسلمان اندھا نہیں ہوتا بہرا نہیں ہوتا وہ تحقیق کرنا جستجو کرنا مسلمان کا ایمانی فریضہ ہے آقا نے فرمایا حکمت کی بات مومن کی گم شدہ انگوٹی ہے ہماری گمشدہ انگوٹھی اگر کہیں ملے فوراً ہم اٹھا لیں گے اگر شناخت ہو جائے کہ یہ انگوٹھی ہماری ہی ہے اللہ تک پہنچنے والا راستہ ہے سچی بات دنیا میں جہاں کہیں سے ملے لینا مسلمان کے لیے ضروری ہے ودینہ ایزا زک کی روح لم یقر علیہ سم امیانا اللہ نے فرمایا مومنوں کی نشانی بیان کرتے ہوئے جب ان کے سامنے ہماری آیتوں کو ذکر کیا جاتا ہے اندھے اور بہرے ہو کر وہ اس کی طرف نہیں گرتے اور جب معلوم ہو جاتا ہے کہ حق کی بات ہے اللہ کو راضی کرنے والی چیز ہے نہ لیبل دیکھتے ہیں نہ تحریک دیکھتے ہیں نہ جماعت دیکھتے ہیں بات کو قبول کر لیتے ہیں ہمارے جو بڑے اکابر علماء ہیں آپ بتائیے کہ بائبل سچی کتاب ہے جھوٹی کتاب ہے ساری دنیا جانتی ہے کہ جھوٹی کتاب ہے انجیل جھوٹی کتاب ہے لیکن جب اپنی کتابوں کو لکھتے ہیں اور کلام پاک کی وہ باتیں جو قیامت کے تعلق سے ہیں آقا کے تعلق سے ہیں اور توحید کے تعلق سے ہیں بائبل سے استدلال کرتے ہیں انجیل سے ویدوں سے کتنے علماء ہیں چتر وید کہتے ہیں ان کو چترویت کا مطلب ویدوں کے ماہر ہیں وہ وید پر ہمارا ایمان نہیں انجیل پر ہمارا ایمان نہیں لیکن حق کی بات اگر ان میں پائی جاتی ہے سچائی کا راستہ ان میں دکھائی دیتا ہے اور وہ راستہ ہم آہنگ ہے کلام پاک کے اور وہ راستہ مخالف نہیں ہے نبی کے راستے کے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ صاحب یہ بات وید میں بیان کی گئی ہے یہ بات انجیل میں بیان کی گئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب توریت کو کھولا آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا غصے کی وجہ سے یہ بات کیا علماء نہیں جانتے آج تو ریت کا حوالہ دیتے ہیں انجیل کا حوالہ دیتے ہیں ہمارے علماء میں آپ نے سنا میں نے کہا کہ چتر وید علماء ہیں جو ویدوں کے ماہر ہیں ڈاکٹر ذاکر نائی آپ دیکھیں کہ جب غیر مسلموں سے خطاب کرتے ہیں خود انہی کے ویدوں سے انہی کے شاستروں سے انہی کی مذہبی کتابوں سے آقا کی پیشن گوئی کو ثابت کرتے ہیں رسالت اور توحید کا درس جو ان کی کتابوں کے اندر پوشیدہ ہے اور جس پر ان کے پنڈتوں نے اور ان کے گرو گنٹالوں نے پردہ ڈال دیا تھا اس پردے کو چاک کرتے ہیں اور نتیجہ یہ ہوتا ہے ایک بہت بڑی قوم ان کے بڑے لوگوں کو گالی دیتی ہے اور اسی وقت وہ ایمان کو قبول کر لیتے ہیں الحکمت ضالت المؤمن حق بات حکمت کی بات مومن کی گم شدہ چیز ہے آنکھوں پر پٹھی باندھنا جماعت کی تحریک کی تنظیم کی شخصیت پرستی کی شخ... شریعت بالکل اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہم نے ہمارے بڑوں نے جس چیز کو دین کہا ہم اس میں جو نمبر دیے جو کتابیں دی جو قانون اور ضابطہ دیا ایک انچ ہٹنے کے لیے تیار نہیں اور ہمارے بڑے حق کی سچائی میں ویدوں کے اندر کھنگالا کرتے تھے انجیل زبور کے صفحات کو کھنگالا کرتے تھے اور آپ اپنے مسلک کو اپنے مکتب فکر کو چھوڑ کر جانا اسلام کے خلاف سمجھتے ہیں یہ بات میں جب کہہ رہا ہوں تو آپ سوچتے ہوں گے کہ ایسا دنیا میں کوئی بھی بے وقوف نہیں میں بھی ویسا ہوں بے وقوف آپ ہی کی طرح میں دیوبندی ہوں میں ہنفی ہوں مجھے دیوبند کے بڑوں نے جو طریقہ دیا مجھے ہنفیت نے جو راستہ دیا میں اسی کو جنت کا راستہ سمجھتا ہوں یہی کامیابی ایک انچ میں دیوبند سے باہر سہارنپور ڈسٹرکٹ میں مظفر نگر میں میں قدم رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں کیسے جب کوئی ہمارے بڑوں کو کچھ کہتا ہے ہماری تحریک کو کچھ کہتا ہے ہماری جماعت کو کچھ کہتا ہے تب نہ پتہ لگے گا میں تو کہتا ہوں کہ مذہب اسلام برحق ہے چاروں امام برحق ہے ہم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو ماننے کے ساتھ تینوں امام کو برحق مانتے ہیں ہم خادریہ ہونے کے باوجود یا چشتیاں ہونے کے باوجود اور سلسلے سہر بردی نقش بندیہ ہم ان کا انکار کرنے والے نہیں ہیں یہ تو اس وقت ہوگا کہ جب ہمارے بزرگوں کو کوئی آڑے ہاتھ لے تب ہمارے جذبے کو دیکھنا پڑے گا ہمارے جوش کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم تحریک کے تنظیم کے پجاری ہیں یا ہم اسلام کے پجاری ہیں ہم اگر اسلام کے پجاری ہیں تو کوئی ہمیں فون کر کے کہتا ہے پوچھتا ہے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ اپنے مریدوں کو اپنا کلمہ پڑھاتے تھے لوگ پوچھتے ہیں کچھ غیر مخلدوں نے کچھ بریلویوں نے کتابیں دکھا کر ان کو غلط فہمی کے اندر رکھا مغالتے کے اندر رکھا وہ ہمیں پوچھتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ حضرت تھانوی کے جنت اور جہنم کے ہم دار نہیں ہیں ہمارے کہنے سے عذاب قبر ان کا نہیں اٹھ جائے گا ہمارے کہنے سے ان کے قبر کے اندر جنت کی کھڑکی نہیں کھلے گی ہمارے کہنے سے عذاب قبر کا شکار نہیں ہوں گے فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے ہم حضرت تھانوی کے وکیل گواہ ایڈوکیٹ نہیں ہیں کہ جو تم پوچھ رہے ہو تو ہم یوں کہتے ہیں کہ حضرت تھانوی نے یہ بات کہی ہم صاف کہتے ہیں اگر الزب اللہ سم الزب اللہ حضرت تھانوی اپنے مریدوں کو اپنا کلمہ پڑھا رہے تھے اور پڑھانے والے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں ہم جانتے ہیں دل کے گوشے سے اور دل کی گہرائی سے کہ آسمان پیروں تلے آ سکتا ہے اور زمین آسمان کی جگہ لے سکتی ہے اور سمندر میں آگ لگ سکتی ہے حضرت تھانوی یہ کام نہیں کر سکتے جو بزرگ آدمی کسی شخص سے بیت ہونے کے لیے جا رہا تھا اور اس سے ملاقات کرنے گیا دیکھا کہ قبلے کی طرف تھوک رہا ہے کہاں جو قبل قبلے کا اکرام نہ کرے احترام نہ کرے وہ میرا پیر و مرشد نہیں ہو سکتا جو اتنا متوی اور سنت ہو وہ فرعون بنے گا اللہ کی قسم اللہ کی وحدانیت پر اور نبی کی رسالت پر جو یقین ہے یہ یقین ہے کہ حضرت تھانوی نے یہ بات نہیں کہی ہم کیوں خطرہ بول رہے ہم کہتے ہیں اگر حضرت تھانوی نے یہ بات کہی ہے آپ یقین کریں انشاءاللہ وہ جہنم میں ضرور جائیں گے اب وہ آدمی مطمئن ہو جاتا ہے ہم مسلک کے پجاری نہیں کہ اگر حضرت تھانوی نے یہ کام کر دیا ہم اگر مگر کہہ کر تعویل کرنے لگے قیامت کے دن ایک سبحان اللہ کی کمی ہوگی حضرت تھانوی ہمیں نہیں دیں گے ان کے ترازو میں ایک الحمدللہ کی کمی ہوگی تو پورے ان کے مریدین اور تھانا بھون کے لوگ ان کو ایک الحمد للہ کا اجر نہیں دیں گے ہم کیوں کسی کے بارے میں لڑائی کریں کسی کے بارے میں جھگڑا کریں کسی کے بارے میں لڑائی کرنا اور کسی کے بارے میں جھگڑا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے اس کو پیغمبر بنایا ہوا ہے اور رسول بنایا ہوا ہے الحاظ بلّہ اسلام کے خلاف باتیں آتی ہیں جوش نہیں جذبہ نہیں ٹھیک ہے اللہ ہدایت دے یہود نے کارٹون بنائے اللہ ہدایت دے امریکہ نے قرآن بنایا اللہ ہدایت دے فلسطین میں بچے کلیوں کی طرح مسلے گئے اللہ ہدایت دے طالبان کو پسپا کیا گیا اللہ ہدایت دے اور تیری ایک مٹھی بالو اور ریت کوئی لے لے مقدمہ دائر کرتا ہے وہ اللہ کہاں گیا اللہ ہدایت دے آپ ہاں، مسجد میں دعا کر یہاں پتا لگتا ہے کہ ہم اسلام کے پجاری ہیں یا شخصیتوں کے پجاری ہیں دنیا کی تمام تحریکیں اور دنیا کی تمام تنظیمیں اور دنیا کی تمام جماعتیں یہ اولاد ہے مذہب اسلام کی مذہب اسلام ماں ہے ہنفی اس کا بچہ ہے شافی اس کا بچہ ہے ہمبلی اس کا بچہ ہے سہروردیا اس کا بچہ ہے قادریہ اس کا بچہ ہے چشتیہ اس کا بچہ ہے امام مالک ان کے بچے ہیں امام احمد ان کے بچے ہیں عربی ان کے بچے ہیں اجمین کے بچے ہیں سفیان سورین کے بچے ہیں بخاری ان کے بچے ہیں ان کے بچے ہیں ماں اولاد میں ٹکراؤ ہو مقام کس کا بڑا ہوتا ہے بات کس کی مانی جاتی ہے ماں کی مانی جاتی ہے یا اولاد کی مانی جاتی ہے بتلائیے سارے مسالک ساری دیوبند اسلام کا بچہ ہے دیوبند کی بات میں اسلام کی بات میں ٹکراؤ پیدا ہو کروڑ مرتبہ ہم دیوبند کو طلاق دیں گے اسلام کو گلے لگائیں گے دیوبند پر ایمان نہیں ہمارا حاصین نانوتوی پر ایمان نہیں تھانوی پر ایمان نہیں حسین احمد مدنی پر ایمان نہیں خامخواہ ہم ان کی وکالت کرتے پھریں یقین ہے کہ انہوں نے کوئی گنا نہیں کیا خطا نہیں کی انگریز کو بکے نہیں لیکن ہم وکالت بھی نہیں کریں گے ایمان اللہ پر اللہ کے نبی پر ہے پتا کیسے چلے گا کہ ہم اللہ رسول کو ماننے والے یا دیوبندیوں کو ماننے والے کوئی مجھے چھیڑ کر دیکھے ارے کتا سو رہا ہے جاتے جاتے گڈ مارننگ کہو وہ بھی دم ہلائے گا تو کہیں گے کہ کتا مسلمان ہو گیا کتے کی انگلی کر کر دیکھو کیا ہو رہا ہے اس کی دم دبا کر دیکھے آپ تب نہ پتا لگے گا کہ یہ کتا دیوانہ ہے یا شانہ ہے بھوکنے لگے کاٹنے لگے اندر کی جو چیز ہے وہ دم دمانے کے بعد پتا لگے گی بسکٹ ڈالیں گے دم ہلائے گا گڈ مارننگ کہیں گے گڈ مارننگ کہے گا میں کسی مسلک کا پجاری ہوں یا میں اسلام کا اور اللہ کا اللہ کے نبی کا پجاری ہوں کیسے پتا لگے گا میرے سامنے میرے بڑوں کو چھیڑ کر دیکھیے کسی جماعت اور کسی تحریک کے بارے میں کوئی اصلاحی بات کہی جاتی ہے تو ہمیں کوئی لینا دینا نہیں مولانا الیا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت جی رحمت اللہ علیہ سے مرکز نظام الدین سے کوئی لینا دینا نہیں اسلام ماں ہے قرآن اور حدیث اصل ہے اور اللہ رسول پر ہمارا ایمان ہے یہ جو کہیں گے ہم اس کو لیں گے اور ان کے خلاف ہمارا باپ بھی کہے گا ہمارا دادا بھی کہے گا ہم کہیں گے سلام حضور ہم آپ کا ادب کریں گے اکرام کریں گے احترام کریں گے کہیے گا آنکھ چلی گئی آنکھ نکال کر دیں گے گردا چلا گیا گردا نکال کر دیں گے خون کی ضرورت ہے خون دیں گے مذہب اور نبی کی محبت کی قربانی نہیں ہو سکتی لا یؤمن احدکم حتا اکون احب احبا من ہی واہ والا بھی ہی اجمعین آہا نے فرمایا تم میں کا کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ اور تمام لوگوں سے زیادہ میں پسندیدہ نہ ہو جاؤں جماعت کے بارے میں بات کہی گئی مسجد کی چار دیواری میں ہم نے نہیں کہی یہ بات سیڑھیوں میں آئی یہ بات دیوبند کے علماء تک پہنچی ہم دیوبند سے ہو کر آ رہے دیوبند کے اساتذہ تک پہنچی حدیث پڑھانے والے یہ خانخواہوں تک بات پہنچی کل ہی ہم آ رہے ہیں ہم نے کہا کہ ہماری اصلاح کرے ان اکابرین نے کہا کہ آپ نے فریضہ ادا کر دیا ہماری طرف سے اللہ آپ کو جزائے خیر دے جو کام ہم نہیں کر سکتے تھے وہ کام تم نے ادا کر دیا دعائیں دی اب یہاں کوسی جماعت کا ہے معلوم نہیں ہوتا جہاد جہاد کرا جہاد کو نکل کر بتائیں یہ جو غصہ آ رہا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم جماعت کے پجاری ہیں اللہ رسول کی بات اور اللہ رسول کے پجاری نہیں ہیں ہم کیا لینا دینا کسی تحریک سے کسی تنظیم سے کسی جماعت سے جڑے ہیں لیکن اگر کوئی بات خلاف شرع معلوم ہوتی ہے ہم کہیں گے جماعت اس لیے مانتے ہیں کہ یہ جماعت کی پٹری ہمیں خدا کی منزل تک پہنچاتی ہے کسی تنظیم سے اس لیے وابستہ ہیں کسی عالم کی کے دامن کو اس لیے پکڑے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ رسول سے ملانے والا ہے لیکن عالم خود راستہ بھٹک جائے ہم کہیں گے لنا آمالنا ولکم آمالکم ہمارے لیے ہمارا عمل آپ کے لیے آپ کا عمل سلام علیکم جائیے ہم آپ کو سلام کرتے ہیں ہم اپنا راستہ نہ دیں گے یہ بھرنا یہ غصہ اگر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور حنفی مسلک کے بارے میں کوئی کہے اور وہ بات قرآن و حدیث سے ملتی جلتی ہو ہم کہیں گے ہم آپ کی بات کا احترام کرتے ہیں ہم علماء سے پوچھیں گے اور اللہ کی رضا تلاش کریں گے ہم اپنی نمازوں کو صحیح کریں گے دعا کرو اللہ آپ کو بھی ہدایت دے اللہ ہم کو بھی ہدایت دے یہ ہے حق بات لیکن اگر کوئی بات کہے تو غیر مقلد ہو گیا تو کافر ہو گیا تو دھیڑ ہو گیا تجھے حق نہیں ابو حنیفا تو پھر غیر مقلد جو کہتے ہیں وہ سچ ہے کہ ہم نے ابو حنیفا کو بت بنا رکھا ہے وہ ہمارے جیسے لوگوں کے اعمال اور کرتوت کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ حنفیوں نے ابو حنیفا کا بت بنا رکھا مالکوں نے امام مالک کو بت بنا رکھا ہمارے اکابرین نے مسائل وضع کیے ہیں کہ کئی مسائل ایسے ہیں کہ آپ ایک مسلک سے دوسرے مسلک پر عمل کر سکتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مسلک ہے کہ اگر کوئی شوہر بھاگ جائے اپنی بیوی کو چھوڑ کر تو ننانوے سال تک اس کا انتظار کرنے کا حکم دیا ہمارے اکابرین نے کہا اس مسئلے کے اندر امام مالک رحمت اللہ علیہ کے فتوے پر عمل کیا جائے گا ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مسلک پر عمل نہیں کیا جائے گا امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ چلے جانے کے بعد یہ امید ہو گئی یہ خیال ہو گیا کہ اب وہ لوٹ نہیں سکتا اب ساری امیدوں کے دروازے ختم ہو چکے تو قاضی اس کا فسٹ نکاح کرے طلاق سے خلا سے موت سے مرتد ہونے سے جیسے نکاح ٹوٹتا ہے قاضی کو پاور ہے کہ وہ میاں بیوی کے نکاح کو فسٹ کرے کہا کہ جب امیدوں کے دروازوں پر تالے لگ گئے تو اب قاضی اس کے نکاح کو فسٹ کر دے اگر ہم نے ابو حنیفہ کی پوجا کی ہوتی ہم نے مسلک حنفی کو قرآن و حدیث کا درجہ دیا ہوتا تو کیا اس بات کی اجازت ملتی کہ اس مسئلے میں ہم اس مسلک کو چھوڑ کر اور مسلک کو جاتے اتنے بڑے بڑے لوگوں نے کہا ہمارے سامنے قرآن اور حدیث کی بات آ جائے تو آپ قرآن و حدیث کی بات کو لے لینا ہماری بات کو ٹکرا دینا لوگوں اللہ کی مانو اللہ کے رسول کی مانو قرآن کی مانو حدیث کی مانو ضد کرنا شیطان کا کام ہے ہٹ دھرمی کرنا شیطان کا کام ہے حق کو حق سمجھنے کے باوجود محض اسبیت کی بنیاد پر تعصب کی بنیاد پر اسے نہ اپنانا یہ شیطان کے نسل اور شیطان کے نطفے سے پیدا ہونے کی دلیل ہے یہ کام ابو جہل کا ہے ابو جہل ہم نے تو قرآن سنا ہے ابو جہل قرآن نازل ہوتا ہوا دیکھا تھا ابو جہل چاند کے دو ٹکڑے ہوتا ہوا دیکھا تھا ابو جہل کلیما کنکریوں کو پڑتا ہوا سنا تھا ابو جہل آخا کے انگلیوں سے پانی کا چشمہ نکلتا ہوا دیکھا تھا ابو جہل کڑوے پانی میں آخا کے تھوک کا ذرہ پڑنے کے باوجود وہ پانی میٹا ہوتا ہوا دیکھا تھا کیا چیز تھی جو ابو جہل کو ہدایت سے دور کی ہوئی تھی اسبیت تھی اسبیت تھی کہ ہم بتوں کو کیسے چھوڑ دیں اپنے مسلک کو کیسے چھوڑ دیں ہم نبی کی بات کیسے مان لیں مانو مانو اگر جماعت کے بارے میں تحریک کے بارے میں تنظیم کے بارے میں کوئی بات اگر قرآن حدیث سے ہٹ کر کوئی شرارت والی بات کہتا ہے تو ہم کہیں گے کہ وہ شرارتی ہے لیکن قرآن اور حدیث کے دائرے میں بات کہی جاتی ہے انعام کا اعلان کیا جاتا ہے کہ جو آدمی اس کے خلاف بات کرے گا اسے پچاس ہزار روپے کا انعام دیا جائے گا پھر بھی آدمی جما رہے چمٹا رہے اور ایک بات ہے کلام پاک کے تیسرے بارے میں اللہ تبارک تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس وقت کے بادشاہ نمرود کا تذکرہ کیا ہے نمرود پھر اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ اس نے کیا تھا کہہ رہا کہتا میں اللہ ہوں الم ترا الدی حاج ابراہیم فی ربی ہی ان آتا اللہ الملک کیا آپ نے نہیں دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے کیسے مقابلہ کیا کیسے حجت کو قائم کیا اب دیکھیے نمرود سے کہا میرا اللہ زندہ کرتا ہے میرا اللہ مارتا ہے تو نمرود نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں میں بھی مارتا ہوں کہا کیسے ایک آدمی جس پر سولی قانونی اعتبار سے ضروری ہو چکی تھی چند لمحوں میں اسے سولی پر لٹکایا جانا تھا کہا کہ اسے سولی مت, مت لٹکاؤ اسے آزاد کر دو ابراہیم کیا تم نے نہیں دیکھا مرنے والے کو ہم نے زندگی دے دی ایک آدمی راستہ چل رہا تھا اسے بلایا اور قتل کر دیا کہا کہ اس پر موت ضروری نہیں تھی اور ہم نے اسے قتل کر دیا دیکھا نہیں ہم زندگی اور موت دینے والے ہیں ابراہیم علیہ السلام اس کی حماقت سمجھ گئے آدمی اللہ کے راستے کو نبی کے راستے کو چھوڑتا ہے میرے اللہ کی قسم سب سے پہلے خدا کا قہر جو اس پر آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ عقل کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا ابو جہل کے سامنے قرآن تھا ابو لہب کے سامنے قرآن تھا ادبا کے سامنے قرآن تھا شیوا کے سامنے قرآن تھا ہم آج کے قاریوں سے چودہ سو تیس سال بعد جو لفافے بھر بھر کر نلڈوں تک کی مرغ مسلم کی دعوتیں لے کر وہ قرآن سناتے ہیں وہ قرآن سن رہے ہیں مکہ نے نبی کا قرآن سنا نبی کے زبان سے رات کی تاریخی میں فجر کے وقت آ جایا کرتے تھے ٹکراؤ ہوتا ارے یار تو کیسے یہاں وہ کہتا تو کیسے یہاں کہا تو پہلے بتا کہا تو پہلے بتا یار برانا مان نبی کے زبان سے قرآن بڑا اچھا لگتا ہے دوسرا کہتا ہے یار اسی بات نے ہمیں بھی مجبور کیا کہ نبی کے زبان سے قرآن اچھا لگتا ہے قرآن سنا آسمان کی قوم نے سنا الیہ یا الیا انستمان الجن فقانو انا سمینا قرآن اجبا جنوں کی ایک جماعت آئی کلام پاک کو سنا اور کہا کہ انا سمینا قرآن اجبا یہ دی الا رشدی فعام بھی وہ قرآن ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے تو ہم نے کیا کیا فعام بھی ہم اس پر ایمان لے کر آئے جن جیسی جماعت جو شیطان کی نسل سے ہے کانا من الجن یہ جو جنات اور شیاتی یہ دونوں سے پیدا کیے گئے انہوں نے قرآن سنا اللہ کے نبی پر یہ ایمان لے آئے کلام پاک کے انتیسویں پارے میں اللہ نے ان کے نام سے سورج جن کو نازل کیا مکت المکرمہ میں حرم شریف سے کچھ قدم کے فاصلے پر مسجد الجن ہے جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا جنات کا جنات جیسی خوف ایمان لے کر آئی ابو جہل نے سنا ادبا نے سنا کیا چیز تھی یہی اصبیت تھی یہی آنکھوں کی پٹی تھی اور یہی یہ کہنا تھا انا وجدنا آبانا کزالی کا یہ فالون کہ ہمارے ماں باپ ہمارا قبیلہ ہماری نسل ہمارا سماج ہماری تنظیم ہماری جماعت ہماری تحریک یہی کیا کرتی تھی تم نئی بات بیان کرتے ہو تو قرآن نے پوچھا اول اوکانا آبا لا یا قلون شی اوم یا تدون پوچھو ان سے کہ اگر تمہارے بڑے تمہارے گرو اور تمہارے سردار تمہارے امیر کبیر فقیر اگر عقل نہ رکھتے ہو ہدایت پر نہ ہو تو تب بھی تم یہ بات کہو گے قرآن و حدیث کے سامنے کیسی ضد یہ ضد تھی یہ ہٹ درمی تھی کہ جس ضد اور ہٹ درمی نے کفار مکہ کو جنت میں جانے سے روکا ورنہ ہدایت کو جنت کو ہم سے قریب سے زیادہ وہ جانتے تھے قرآن کو ہم سے اچھی طریقے سے انہوں نے سنا عبداللہ ابن عبید ابن سلول ان پارٹی منافقوں کی جماعت آپ اگر تکبیر تحریمہ باندھتے ہیں اللہ اکبر دو رکعت میں نماز پڑھتا ہوں فجر کی واسطے اللہ کے منہ طرف کعبے کے تابے اس امام کے داڑھی مڈا امام تو داڑھی مڈا داڑھی کٹا امام تو داڑھی کٹا خور امام تو خور فوٹو میں آنے والا تو فوٹو میں آنے والا جورو کا غلام تو جورو کا غلام حرام دعوتیں کھا یہ امام دیکھ رہے یہی نا اور یہ عبداللہ ابن عبی ابن سلول جب کہتا تابع امام کے وہ امام امام الانبیاء وہ امام ساقی کوسر وہ امام شافی محشر وہ امام سید الاختاب وہ امام سید الابدال وہ امام سید الاولین وہ امام سید الاخرین سب کچھ ان کے پیچھے نماز پڑھی لیکن ہدایت نہیں کیا چیز تھی عبداللہ ابن ابئی ابن سلول کو اس ہدایت سے دور رکھنے والی یہی زد یہی جماعت پرستی یہی تحریک پرستی یہی پارٹی بازی نبی کے پیچھے نماز پڑی نبی کے مجلس میں رہتے تھے صحابہ کہتے کہ ہم جنت کا بیان سنتے ہم جنت کی سیر کیا کرتے تھے اور جہنم کا بیان سنتے آقا ایسا آپ رویا کرتے تھے جیسے ہانڈی میں کوئی چیز کھول رہی ہو کیا کیا ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا زندہ اور مردہ تو حماقت کی بات کی جو لوگ حق سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں ہماقت کی بات کرتے ہیں جہالت کی بات کرتے ہیں نادانے کی بات کرتے ہیں اور سب سے بڑی دلیل یہ کہ ٹاپک سے ہٹ کر بات کرتے ہیں موضوع سے ہٹ کر بات کرتے ہیں عنوان سے ہٹ کر بات کرتے ہیں ہم نے جماعت کے بارے میں کہا نہ چلہ غلط ہے نہ چار مہینے غلط ہے لیکن اس کو جو مقام لوگوں نے دے رکھا ہے کہ اس کے بغیر نجات نہیں یہ پانچ کام ہیں یہ جنتی کام ہیں اس کے بغیر راستہ نہیں مل سکتا مولانا صاحب صاحب جو مرکز میں بیٹھے ہیں ان کا کیا ہوگا مولانا زکریہ صاحب جو فضائل اعمال کے لکھنے والے ہیں ان کا کیا ہوگا حضرت جناب محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت مولانا الیاس تک جتنے اختاب آئے جتنے ابدال آئے سوا لاکھ صحابہ آئے لاکھوں تابعین آئے چار امام آئے اتنے محدثین آئے اتنے مفسرین آئے اتنے مفتیان کیا ہوگا ان کا کہ جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ جس نے وقت نہیں لگایا اس کا دین نہیں اور حضرت مولانا مفتی محمد سعید صاحب پالن پوری اللہ تعالیٰ ان کے سائے کو تادیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے دارلوم دیوبند کی روح سمجھی جاتی ہے شخصیت بزرگی تقوی ہر زمانے میں اس کا معیار الگ ہوتا ہے کسی زمانے میں تصویر گننا کسی زمانے میں شب گزاری کرنا کسی زمانے کے اندر خانقاہ تعمیر کرنا کسی زمانے میں مدارس پکاتی زمانے کے تقاضے کے اعتبار سے تخوے اور ولی کی نشانیوں میں فرق ہوتا ہے اسی زمانے میں ظالم بادشاہ اس ظالم بادشاہ کا مقابلہ کرنا ٹکر لینا الجہاد من قال کلمت حق عند سلطان جائر اب بہترین جہاد وقت کے ظالم بادشاہ سے ٹکر لینا مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ بالا کوٹ کے اندر شہید کیوں ہوئے وقت کے انگریزوں سے انہوں نے ٹکر لی حضرت مدنی حضرت شیخ الہند کیوں گئے مالٹا جیل کے اندر الجہاد من قال کلیمت حق اندا سلطان ان جائر وہ اس زمانے کا بہترین یہ جہاد انگریزوں سے ٹکر لے کر ریشمی رومال کی تحریک چلانے والے تھے آج کے زمانے میں سب سے بہترین آج کے زمانے میں ولایت کی نشانی تقوی کی نشانی سجدے سب مار لیتے حرام خور بھی مارتا ہے شیطان بھی مارتا ہے داڑھی مڈا بھی مارتا ہے اور سود لے کر ماں کا بلاکار کرنے والا بھی مارتا ہے آج سجدے کرنا آج داڑھی رکھنا ولایت کی نشانی نہیں آج یہودی کتا بھی داڑھی رکھتا ہے آج پنڈت بھی داڑھی رکھتا ہے آج ہندو بھی داڑھی رکھتا ہے آج مساجد کی تعمیر ولایت کی نشانی نہیں آج ہندو اس ملک کے اندر گئے گزرے زمانے میں جب ہندو مسلمانوں کے اندر شدید تناؤ چل رہا ہے بابری مسجد کا مقدمہ چل رہا ہے اور اس ملک کی آزادی سے لے کر اب تک اکتالیس ہزار فسادات ہندو مسلم کے ہوئے ہیں جس میں ہمارے نوجوانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا گیا اور جس زمانے کے اندر مسجدوں کے وجود کو ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے حج کو نہ جانے کی بات کی جا رہی ہے ایسے زمانے میں آئیے ہم مثال بتاتے ہیں کہ مسجدوں کو چندہ دینے والے اس ملک کے ہندو بھائی ہیں مسجد تعمیر کرنا ولایت نہیں اس وقت ولایت کی نشانی زہد ہے زہد کے معنی مال سے بے رغبتی زہد کے معنی لوگوں سے بے رغبت ارے تم سلام کرو وعلیکم السلام تم گالی دو اللہ ہمیں اجر دے گا گالی کا بدلہ گالی سے نہیں مقابلہ نہیں نفس پرستی نہیں مال کا حص نہیں تمنا نہیں یہ مسجد میں پانچ تھی تنخواہ کہیں ساڑھے پانچ ملی کود کر چلے گئے یہ ولایت کی نشانی نہیں ہے یہ مسجد میں مکان نہیں تھا اور مسجد میں مکان کی فیسلٹیز تھی وہاں کود کر چلے گئے یہاں پر آب و ہوا صحیح نہیں تھی وہاں آب و ہوا راس آ گئی کود کر چلے گئے یہ نہیں حضرت مولانا علی میاں صاحب اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت آپ کی قبر مبارک پر نازل فرمائے ایک نمبر کے اللہ کے ولی تھے متقی پرہیزگار زہد کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا عرب دنیا اجمی کو مانتی ہی نہیں اجم کے معنی گونگے کے لیکن حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ وہ شخصیت تھی جن کو اعزاز دیا گیا کہ کعبے کو کھولے اور جن کی کتابوں کو عرب کے کئی یونیورسٹیوں کے اندر داخل نصاب کیا گیا شاہ فیصل اوارڈ دیا گیا کہا گیا کہ آپ انعام لیجئے کہا کہ ہم نہیں لیں گے ہم نہیں لیں گے شاہ فیصل رحمت اللہ علیہ نے ان کے ساز و سامان کے اندر کئی لاکھ ریال رکھ دیے حضرت کو پتا بھی نہیں حضرت گھر آئے جو کھول کر دیکھا اللہ کیا ہوا وہاں سے فون آیا شاہ فیصل رحمت اللہ علیہ کا کہ حضرت آپ مان نہیں رہے تھے مجبورن ہم نے آپ کی اس تھیلی کے اندر سوٹکیس کے اندر یہ ہم نے انعام رکھ دیا حضرت علی میاں رحمت اللہ علیہ لینا تو دور کی بات اس کا شمار بھی نہیں کیا اپنے خادم کو بلایا کہا اس وقت جتنے اکابرین بزرگان دین ہیں جیسے مظاہر میں حضرت مولانا یونس صاحب اور ہر دوئی میں مولانا ابرار الحق صاحب اب رحمت اللہ علیہ دارلوم دیوبند کے جو محدثین تمام میں تحفے کے طور پر وہ رقم تقسیم کر دی اس وقت زہد اور دولت مال شہرت اور پبلسٹی سے دور رہنے والا میں کہتا ہوں کہ وہ وقت کا ولی ہے اور وقت کا خطب اور ابدال ہے دارلوم دیوبند میں جو محدث ہیں بخاری شریف پڑھانے والے ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دارلوم کا چپراسی بھی من جانب اللہ مقرر ہوتا ہے دارلوم کا ٹوائلٹ صاف کرنے والا بھنگی بھی اللہ کی طرف سے منتخب ہوتا ہے دارلوم دارلوم ہے دارلوم اکامین کی قربانیوں سے بنا دارلوم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سے بنا اس ساقی کوثر نے رکھی میں خانے کی بنیاد یہاں کوئی اور وزیر اعظم چیف منسٹر یم عمارتوں کا بنیاد رکھتا ہے مولانا ریاست علی صاحب استاد دارلوم نے جو ترانہ لکھا کہا خود ساخی کوثر نے رکھی میں کی بنیاد یہاں کہ اور عمارتوں کی بات یہ ہے اس عمارت کی بنیاد ساخی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے یہ ہے وہ دار لو اور پھر بخاری پڑھانا اللہ اکبر اور حضرت تو دارلوم دیوبند کی روح ہیں کسی مسئلے کو لیتے ہیں تو گہرائی تک چلے جاتے ہیں اور حضرت کا تخوہ بتاؤں شروع میں حالات صحیح نہیں تھی تو تنخواہ لے رہے تھے الحمدللہ اپنا کتب خانہ کھولا اپنی کتابوں کو شائع کیا اور فروخت کیا نفع آیا اللہ نے اتنا نوازا نہ صرف یہ کہ اب تنخواہ نہیں لے رہے ہیں بلکہ جتنی تنخواہ لی قسطوں کے اندر انسٹالمنٹ کے اندر دارلوم کو وہ تنخواہ لوٹا دی خدا رسول کو راضی کرنے کے لیے درس حدیث دیا کرتے ہیں جب طالب علم سوتا ہے تو کہتے ہیں کیا بابا تم جماعت میں جا کر آئے کیا سختی سے منع کرتے ہیں دار الحدیث بخاری شریف اور وقت کا محدث کہتا ہے کہ یہ ایک جماعت ہے اس جماعت کے خلاف محاذ قائم کرنا وقت کا اہم ترین فریضہ ہے اس نے اسلام کے حلیے کو بگاڑ کر رکھ دیا اکابرین کے خون کو رائے گاں کر دیا اور حضرت نے کہا کہ ایک مرتبہ انہوں نے ایک دائی سے بات سنی حضرت موسا علیہ سلاۃ وسلم جب اللہ نے کہا کہ آپ اس کو اٹھائیے رسے کو اور لاٹھی کو تو ڈرنے لگے اللہ تعالی نے فرمایا یا موسا لا تخف اے موسا ڈرنے کی ضرورت نہیں حضرت نے خود کہا کہ ہم نے ایک دائی سے بداتے خود سنا کہ موسا کا ایمان نہیں بنا تھا اور اس لیے میں نے نہیں بنا تھا کہ دعوت کا مزاج موسا کا نہیں تھا اتنی بڑی تہمت اتنا بڑا الزام اتنا بڑا ب... حضرت نے کہا حضرت حیات ہے اس وقت انگلینڈ کے دورے پر ہیں جب لوٹیں گے ہم نمبر دیں گے فون نمبر تحقیق کر لینا اس قسم کی بے اعتدالیاں کسی تحریک میں پیدا ہو ہم کہیں گے کہ یہ معاملہ غلط ہے ہمیں لے جایا گیا دارلوم کے اندر اب جماعت کا کام شروع ہوا ہے ہم نے کہا واللہ کہتے ہیں بڑی ہمدردی کے ساتھ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ جماعت کے دو حصے ہیں ایک جاہلوں کا حصہ ایک اہل علم کا حصہ ہے یہ جو غلط کاریاں کرتے ہیں کہ جماعت کو جہاد کہہ دیا جہاد کے فضائل لگا دیے اور اسے نصرت کا لفظ لگا دیا اسے ہجرت کا لفظ لگا دیا اور اس پر پہرا بٹا دیا کہ لقمہ وہ دے سکتا ہے جو داخل نماز ہو نماز کے اندر ہو باہر والا لکمہ نہیں دے سکتا تو مولانا ساتھ ساتھ جماعتوں کی ہدایت کیوں کر رہے ہیں اور حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی فضائل اعمال کو کیوں عام کیا گیا ہے کیا وہ ایک گھنٹہ ان کا یہ جو وقت کا تبلیغی نصاب ہے تبلیغی تحریک ہے اس کے اندر ایک گھنٹہ ان کا لگا حضرت کا حضرت آج بڑے بڑے اکابرین اور بڑے بڑے یہ جو اساتذہ ہیں اہل اللہ ہیں یہ تنگ آ چکے ہیں ان قسم کی بے اعتدالیوں سے جماعت کو منع نہیں کرتے یہ بے اعتدالی کو ختم کریں یہ بدت کو ختم کرے یہ علماء کی توہین سے بچے ایک نشانی کیا ہے کہ اگر کوئی مجھ سے کہا کہ حضرت آپ نماز سے ہی نہیں پڑھتے اگر مجھ میں تخواہ ہے پرزگاری ہے میں شکریہ ادا کروں گا میں کہوں گا آپ میرے محسن کرم فرما کہ آپ نے میرے سجدے کو درست کر دیا حضرت ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے وقت کا مشتحد اور وقت کا وہ امام جس کی فقہ کو اور جس کی بنائی ہوئی شریعت کے دسترخوان کو ایک نصف آبادی سے زیادہ دنیا والے استعمال کرتے ہیں کتا کب بالغ ہوتا ہے ان کے بارے میں مشہور ہے معلوم نہیں تھا ایک چمار چپل سینے والا اس نے کہا کہ کتا جب ٹانگ اٹھا کر پیشاب کرتا ہے تو بڑا ہو جاتا ہے کہتے ہیں جب کبھی اس چمار کو دیکھتے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیف رحمۃ اللہ علیہ اکرام احترام میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے یہ عقل کی بات ہے یہ انسانیت کی بات ہے کہ بات کو مانا جائے یہ نہیں کہ تو چمار ہے تو نے حق بات کہی اگر بات سمجھ میں آ جاتی ہے احسان مانا جائے تو مجھے کسی نے کہا میں شکریہ ادا کروں گا لیکن شکریہ ادا کرنے کے بجائے میں کہوں ارے یار تو بڑا سخی بنتا نا ایک کام کر گو میں مجید بن کو دیکھا ایک کام کر ایم ایل اے کے منہ کو تھوک کو بتا ایک کام کر ایم پی کی گاڑی پر پتھر پھینک کر بتا یہ سب حماقت کی باتیں جہالت کی باتیں ہیں آج اس قسم کی باتیں کہیں جانے لگی ہیں حضرت جہاد جہاد جہاد کہتے ہیں نا نکلو گا نا میں جاؤ پارلیمنٹ میں جا کر پتھر پھینکو کرنا یہ سب حماقت کی باتیں جہالت کی باتیں ہیں اس سے خود سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان کو خدا بند قدوس نے دلوں پر دماغ پر ٹھپا لگا دیا اللہ نے حق بات قبول کرنے سے اب زندگی بھر کے لیے مہر لگا دی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ لے جا کر مندر توڑ دیں ہم عیسا علیہ السلام کل آ جائیں تو آج آپ نے جہاد کا درس نہیں پڑا ہوگا جہاد کے لیے دل اور دماغ کے اعتبار سے تیار نہیں ہوں گے تو آپ کیا کریں گے اور دنیا کے جن ممالک کے اندر جہاد فرض آئین ہے وہاں آپ کیسے جا پائیں گے کون امام ہے جو یہ عنوان کو اٹھاتا ہے کون خطیب ہے جو افغانستان کے مظلوموں کا تذکرہ کرتا ہے کون وہ قریب باک ہے جو فلسطین کی خون کے چھیٹوں کو تم تک پہنچاتا ہے کتنے لاکھ علماء کشمیر گئے ہوں گے آئے ہوں گے کون ہے وہ عالم اللہ والا جس نے کشمیر کی صدا کو اور وادی کی آواز کو اور مظلوم کی آہوں کو یہ کے یتیموں کے سسکنے کو امت تک امانت کے ساتھ پہنچایا یہ جرم ہے ہم نے پہنچایا ایک قوم زنا کر رہی تھی ایک گاؤں میں لوگ شادی نہیں کرتے تھے زنا ہی زنا زنا ہی زنا اب ایک عالم گئے کہا کہ لوگوں یہ گناہ کا کام ہے زنا نہ کرو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادیب پہ ایک کام کرو تم شادیاں کیا حضرت شادی کرو میں بتاؤ تمہیں تمہیں آؤ میری اما سے کرو میری بیٹی یہ حماقت والی بات ہے حضرت نے شریعت کا مسئلہ بنایا اگر حضرت کر رہا ہے تو اجر پائے گا نہیں کر رہا ہے جہنم رسید ہوگا لیکن اس نے اپنا حق ادا کر دیا شریعت کے مسئلے کو بیان کر کر کون جی ہاتھ کے جین کا نقطہ بیان کرتا ہے حدیث میں آیا بچے سات سال کی عمر میں نماز کا حکم دو ایزا بلغو سبھیم تو تم ان کو سات سال کی عمر میں نماز کا حکم دو دس سال کو ہو جائیں نماز نہ پڑھے تو پٹائی کیا کرو اللہ کے لیے مسئلہ سمجھا کرو بھائی میرے ارے بھائی دس سال میں نماز فرض ہے نماز تو بالغ ہونے کے بعد فرض ہے وہ بارہ سال میں بارغ ہو وہ تیرہ سال میں ہو وہ بیس سال میں ہو وہ چالیس سال میں ہو بالغ ہونے سے پہلے نماز فرض نہیں ہے تو ہم پوچھیں گے آقا جب نماز بالغ ہونے کے بعد فرض ہے کیوں آپ پٹوا رہے ہیں بچوں کو آقا کہیں گے اگر پندرہ سال کی عمر میں قدم رکھا چودہ سال میں بالغ ہوا اور وہ فجر کی نماز میں قدم رکھا تم نے نماز کی تربیت نہیں کی ہوگی نماز کا بیان نہیں سنایا ہوگا نماز چھوڑنے کی وعیدیں نہیں سنائی ہوگی اب پندرہ سال سے اسٹارٹ کرے گا نماز کو سیکھنا اور مر جائے گا کون ذمہ دار ہوگا تو کہا کہ بالغ ہونے سے پانچ سال پہلے اسے نماز کی ٹریننگ دو نماز کی اہمیت بتاؤ ہماری مائیں جو پہلے کی مائیں تھیں رات کی نماز نہ پڑھنے پر رات کا کھانا نہیں دیا کرتی تھی فجر نہ پڑھنے پر سورہ یاسین نہ پڑھنے پر ناشتہ نہ دیا کرتی تھی ہم پوچھے ان ماؤں سے تم مجرم ہو کیسا کٹور دل رکھتی ہو ماں کہ جب نماز فرض نہیں ہے تو آپ ہمیں کیوں ناشتہ بند کر دیا کھانا بند کر دیا وہ اس لیے کہ جب ہم جائیں بالغ ہونے پر تو پوری طریقے سے ہتھیار سے لیس ہو کر کہ نماز کی سنتیں نماز کے فرائض وضو کے آداب وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے ہتھیاروں سے لیس ہو کر ہم کودیں جہاد کا بیان اس لیے نہیں کمینے مردود بیل کا گوشت کھانے والے کتے کہ کل تو نکل جائے اس لیے کہ کل حضرت عیسا آئے تو عیسا کی مخالفت نہ کر کر تو دجال کا عزوب میں رکھ کر پیشاب نہ پہ اس لیے کہہ رہے ہیں اس لیے نہیں کہ کل تو نکل جائے اب جمعہ کے بعد تو نکل جائے عیسا آئیں گے جہاد ہوگا نہیں ہوگا اور جہاد ہوگا اور دجال اپنی جنت دکھائے گا نہیں دکھائے گا آج تو جہاد کو نہیں سمجھے گا جہاد کو نہیں پڑے گا جہاد کے فضائل کو نہیں جانے گا جہاد کے مقام کو نہیں جانے گا حضرت عیسیٰ آئیں گے تو ان کو کہے گا بھائیوں بزرگوں دوستو حضرت عیسیٰ بتاؤ کہ جہاد کیا ہوتا ہے تب تک دجال تجھے اپنا پیشہ پلا چکا ہوگا اپنے پاخانے میں ڈوبا چکا ہوگا اپنی جھوٹی جنت میں داخل کر چکا ہوگا تب پتا لگے گا بھائیو بزرگو بزرگوں کیا ہے اور جہاد کا مقام السلامی ہی الجہاد کیا ہے جانو حضرت مولانا عبد العلیم فاروقی جو سیکرٹری ہیں جمت علماء ہند کے بنگلور آئے شیواجی نگر کے ہری مسجد میں بیان تھا کہا کہ لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ ہم جو ہے جہادی بناتے ہیں حضرت نے کہا کہ ضرور جہاد کا بیان بھی کرتے ہیں جہادی بھی بناتے ہیں ہم نماز کا بیان بھی کرتے ہیں نمازی بھی بناتے ہیں اس وقت مغرب کے بعد بیان ہو رہا تھا حضرت نے کہا پوری دنیا کے لوگ مل کر ہمیں عشاء کی نماز پڑھائیں تو قیامت تک پڑھتے رہے ہم عشاء کی نماز نہیں ہوگی عشاء کی نماز اس وقت ہوگی جب وقت شروع ہوگا ہے نا اب ہم اثر کی نماز پڑھیں تو ہوگا اب مغرب کی نماز پڑھیں تو ہوگا اثر کی فرض ہے یا نہیں ہے بھائی اثر کی نماز آج کی فرض ہے یا نفل ہے آج کی مغرب کی نماز فرض ہے نفل ہے فرض ہے لیکن اب اگر ہم پڑھے نہیں ہوگا کب ہوگا جب وقت آئے گا لیکن ایمان ہے کہ اثر کی نماز فرض ہے جہاد پر ایمان ہے کہ جہاد ایمان اور اسلام کی چوٹی ہے اور جہاد نماز روزے کی طرح فرض ہے اور جہاد قرآن کی من جملہ آیتوں کی طرح کلام پاک کی ساڑھے چار سو آیتیں ہیں اور جہاد بدر ہے جہاد ہنین ہے جہاد خندق ہے جہاد تبوک ہے جہاد کے لیے نبی نکلے تھے نبی کو معلوم تھا کہ حضرت علی کو چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ فاطمہ کے سہاگ کو جاننا ہے نبی کو معلوم تھا کہ علی کو چھوڑنے کا مطلب میدان جہاد میں یہ ہے کہ حسنین کو یتیم کرنا تھا نبی نے چھوڑا نبی کے سامنے جہاد فاطمہ سے افضل تھا نبی کے سامنے جہاد حسنین سے افضل تھا معلوم نہیں تھا حضرت علی کو بھیجا اس زمانے کے اندر جنگ کا مطلب یہ ہوتا ادھر سے ایک آتا ادھر سے آتا اس کو مبارزہ کہتے ہیں پہلے جوش دلانا وہ ادھر کے آدمی کو مارتا یا ادھر کا آدمی ادھر کے آدمی کو مارتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزبے میں حضرت علی کو پیش کیا جاؤ علی تم ایک تلوار چوک کر حضرت علی کے گردن پر لگ جاتی تو کیا نبی کے داماد ہونے کی وجہ سے وہ تلوار نہیں چلتی اور شہید ہونے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اپنی بیٹی کے سہاگ کو بیوا ہوتا ہوا دیکھنا وہ حسنین جو نبی کے جگر کے گوشے تھے وہ حسنین جو نبی کے دل کے ٹکڑے تھے وہ حسنین جو نبی کے آنکھوں کی ٹھنڈک تھے گھوڑا بنے ہیں حضرت حسین کو پیٹ پر بٹھائے ہوئے ہیں ایک صحابی آئے واہ حسین تو کتنا خوش نصیب ہے کہ نبی کے پشت پر سوار ہے آخا نے فوراً اس کو توڑا اور فرمایا یہ نہ کہو کہ حسین خوش نصیب کہو محمد کی پیٹ خوش نصیب ہے جس نے حسین کو اٹھایا ہوا ہے آتے آ حضرت حسین نبی چادر کو بچھا دیتے نفل نمازوں میں حضرت حسین آتے آخا گود میں اٹھا لیتے تھے سجدے میں جاتے پاس میں رکھتے سجدہ کرتے پھر قیام کرتے حضرت حسین کو پھر گود میں اٹھا لیتے تھے اس درجے پیار کرنے والے حضرت علی کو مبارزے کے اندر چھوڑنا کفار کے سامنے چھوڑنا ایک تلوار کیا نہیں چل سکتی تھی کیا انہوں نے لوہے کا لباس پہنا ہوا تھا کیا وہ مسالہ کوئی لگائے ہوئے تھے کہ تلوار لگے اور آپس چلی جائے یا نبی کوئی موجیزہ دیا ہوا تھا اگر موجیزہ تھا تو بدر میں شہابہ شہید کیوں ہوئے اگر موجودہ تھا تو نبی کا خود دندان مبارک کیوں شہید ہوا اگر موجیدہ تھا تو مار کی وجہ سے نبی کا خول خود آپ کے چہرے انور پر لگ کر آپ کا چہرہ کیوں لہو لہان ہو گیا وہاں موجیزہ کیوں نہیں استعمال ہوا سوچو ہم جہاد اس لیے نہیں کہتے کہ لوگ دہشت گرد بن جائے اور الٹا مان آنے لگے ہم یہ کہتے ہیں یہاں پتا چلا کہ جب ہم نے وہ بات کہی تو سڑی جماعتوں کے پیٹ کے اندر گیس پیدا ہو گئی مرچیاں ٹوٹنے لگی جہاد جہاد بول رہی نا جی کیوں مقابلہ نہیں کرتے ہم بول رہے جیسے نماز آنے والی فرض ہے ایسے بتا رہے ہم وہ اللہ کے فضل سے فریضہ ادا کر رہے ہیں کہ ہم ساری دنیا کی مظلوموں کی آہ کو امت تک پہنچا رہے ہیں ہم قرآن کے پیغام کو پہنچا رہے ہیں کون اس عنوان کو لیتا ہے یہ لینا خود ایک احسان ہے احسان مند ہونے کے بجائے حضرت شادی کا بیان کرے نا میری بیٹی کو کر لو میری بیٹی نہیں بابا چار سے زیادہ نہیں کر سکتے پھر کئی کو حضرت شادی کا بیان کرے یہ ہجڑے پنے کی بات ہے یہ یہ بے وقوفی کی بات ہے حضرت احسان کے آپ نے شادی کا بیان کیا ہے احسان آپ کا آپ نے غزبے کا بیان کیا ہے بدر کا بیان کیا ہے ہنین کا بیان کیا ہے چھوڑو طلاق دو یہ دو طبقے ہیں ایک اہل علم کا اور ایک جوہلا کا دارلوم دیومن سے جو نکلتا ہے یہ ضروری نہیں کہ اس نے اپنے خیالات کو صحیح کر لیا ہو اس بات کا علم مجھے گلی پرسوں مغرب کے بعد ہوا مجھے بڑی عقیدت تھی دار سے کہ جو جاتا ہے وہ دھل کر آ جاتا ہے وہ پاک ہو کر آ جاتا ہے مجھے ایک گمان تھا نیک اپنے عقائد درست کر لیتا ہے اپنی فکریں درست کر لیتا ہے میری عقل پر مٹی پڑ چکی تھی مجھے خود اپنا جوتا لے کر مارنا چاہیے تھا کیونکہ میں دیوبند کی محبت میں اندھا ہو چکا تھا لیکن جب تبلیغ چی جو دیوبند سے جماعت لے کر نکلتے ہیں میں ان طلبا کے پاس گیا کہا اللہ کی قسم کھا کر نبی کی محبت کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ میں جماعت کا مخالف نہیں لیکن آج جماعت کے اندر بے اعتدالیاں ہو رہی ہیں اور اس قسم کی باتیں علماء دشمنی کی پیدا کی جا رہی ہیں اسپین تباہ ہوا علماء سے نیٹ ورک کو ختم کر کر سمرقند تباہ ہوا وہ بخارا جہاں پر امام بخاری نے پوری دنیا کو نبی کی امانت کو پیش کیا نبی کی حدیثوں کو پیش کیا اور دنیا نے مانا اصح الکتاب کتاب بادہ کتاب اللہ تعالی صحیح البخاری اللہ کی کتاب کے بعد اگر کوئی صحیح کتاب ہے بخاری تیری بخاری ہے ایک وقت وہ آیا لوگوں اللہ کی قسم اسی سمن قند اسی بخارا میں جہاں حدیث کے حلقے لگا کرتے تھے اسی بخارا میں جہاں امام بخاری نے کلام پاک کے بعد افضل ترین کتاب صحیح صحیح بخاری امت کے سامنے پیش کیا کیا وہ وقت نہیں آیا اس سمر قند اور بخارا کی مسجدوں کے اندر ہماری ماں اور بہنوں کی آبرو کو لوٹا گیا ان کو شراب خانے کے اندر بدل دیا گیا ان کو کلبوں کے اندر بدل دیا گیا ان کے اندر جوتے پہنے گئے ان کے اندر زینا کیا گیا ان کو فواہش کا اڈا بنایا گیا اے سمر قند اور بخارا اگر تو جواب دے سکتا ہے تو جواب دے ایک وقت تیری سرزمین زرخیز تھی تو دنیا کو محدث دیا کرتا تھا تو دنیا کو مفسر دیا کرتا تھا تو دنیا کو فقی دیا کرتا تھا تین دنیا کو امام بخاری دیا آج کیا ہو گیا کہ آج تیری مسجدوں کے اندر زنا کیا جاتا ہے تیری مسجدوں کو قلموں میں اور فواہش کا میں بدل دیا گیا میرے رب کی ست و جلالت کی قسم وہ زمین کی آواز وہ صدا تم سن سکتے ہو تو یہ سنو گے کہ یہاں انگریز کے انگریزوں نے ہمیں اور علماء کے درمیان مسلمان اور علماء کے درمیان ناطے کو توڑ دیا اور وہاں کے لوگوں کے دلوں میں وہ دشمنی پیدا کی وہ دشمنی پیدا کی میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم بخاری امام بخاری کی حیات اور ان کے کارنامے ان کی سوانح عمری اٹھا کر دیکھو پڑھ کر دیکھو یا کسی عالم سے پوچھو کہ جہاں امام بخاری کی مسلط لگتا تھا درس حدیث دیا کرتے تھے یہ وقت وہ آیا کہ بخارا کے لوگوں نے پتھر لے کر مارا بھاگنے والے امام بخاری تنہا تھے ان کے ساتھ اور کوئی نہیں تھا یہ کون تھا جس نے دشمنی ڈالی یہ کون تھا جس نے عداوت ڈالی آج کیا اس تحریک کے اس جماعت کے پلیٹ فارم کے اندر ایسی باتیں کہ جنگ آزادی میں علماء کو قتل کر دیا گیا جماعت میں وقت نہیں لگاتا ان سے جہنم کو سلگایا جائے گا حضرت موسا کا ایمان نہیں بنا میسور کے ایک امام نے کہا کہ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ جو لوگوں کو انہوں نے مسلمان بنایا وہ کرامت کی زور پر بنایا دعوت کا مزاج نہیں تھا انتقال ہو گیا تو جتنے لوگ مسلمان تھے مرتد ہو گئے اولیاء پر تہمتیں بزرگوں پر تہمتیں مجھے انعام ملتا ہے مجھے انعام ملتا ہے کہ کسی جماعت کسی تحریک پر میں تہمت باندھوں اگر یہ بات جھوٹی ہو خدا مجھے سور کتے سے بدتر موت دے بے کلمے کی موت دے کہو آمین یہ بات اتنی سچی ہے خدا کے سامنے قیامت کے دن میں یہ بات کہہ سکتا ہوں لوگوں علماء کے بغیر مدارس کے بغیر مکاتب کے بغیر اور ہمارے یہ اختاب ابدال کے بغیر ہم اندھیرے میں ہیں یہ انگریز چاہتا ہے کہ سب سے پہلے ان کے رشتے کو توڑ دیا جائے اسپین عراق عراق کیا تھا کوفہ مرکز تھا علم کا علم اور سیاست اگر یہ دونوں مل جائیں تو یہ ہوگا کہ ٹکراؤ پیدا ہوگا مدینہ منورہ کو پارلیمنٹ ہاؤس بنا دیا گیا مدینہ منورہ کو خلافت اور مسلمانوں کی عمارت کا مرکز بنایا گیا اگر مدینہ طیبہ کے اندر سفا چبوترے کو بھی رکھا جاتا تو سیاست اور علم ان دونوں کی کبھی نہیں کبھی نہیں بنی ہے اس لیے علم کو اٹھا کر کوفہ میں منتقل کر دیا گیا اور سیاست کو مدینہ طیبہ میں رکھا گیا کیونکہ سیاست کے اندر شیطانی ہتھ کنڈے ہوتے ہیں سیاست میں پڑھ کر آدمی گمراہ ہو سکتا ہے سیاست کے عہدے پا کر آدمی میں عجب اور کبر پیدا ہو کر جہنمی کتا بن سکتا ہے مدینے کی پاک فضائیں اس کے کبر کو پاک کریں گی مدینے کا روزہ اس کے غرور کو دھو ڈالے گا مدینے کا جنت البخی اس کے گھمنڈ کو ختم کر دے گا مدینے کے شہدا اوہد کے اس کے بڑپنے کو ختم کریں گے اس لیے سیاست اور مملکت کے پارلیمنٹ کو مدینے طیبہ میں رکھا گیا اور اگر چاہتے تو ان کو بھی رکھا جاتا امام عاصم کوفی یہ کوفہ کے رہنے والے امام اعظم ابو حنیفہ یہ کوفہ کے رہنے والے محدث بڑے بڑے کوفہ کے رہنے والے بڑے بڑے مفتی کوفہ کے رہنے والے علم کو کوفہ دے دیا گیا اور سلطنت مملکت کو مدینہ طیبہ دیا گیا اے کوفہ جس سرزمین سے امام عاصم کوفی جس کی قراط کو آج مکہ طیبہ میں مدینہ مطیبہ میں مدینہ منورہ میں عرب میں عجم میں مشرق میں مغرب میں تمل بولنے والا ملیالی بولنے والا عربی بولنے والا آج امام عاصم کوفی رحمت اللہ علیہ اسی جو ہے کوفا کا باشندہ تھا کوفا کا عالم تھا جو قرآن سات حرفوں میں نازل کیا گیا ان میں امام عاصم کوفی کے قرآن کو آج پوری دنیا میں عام کیا گیا آج وہ قرآن جو کئی جو ہے حصوں کے اندر منقسم تھا کوفا کے عالم کے جمع کرنے کی وجہ سے آج اسی رسم الخط کے اندر کوفی رسم الخط وہ رائج ہے رسم الخط کوفی ہے اور قرات کوفی ہے امام اعظم کوفی ہے فقہ کوفی ہے فتوا کوفی ہے کیا بات ہے آج دنیا کے اندر اخبار اٹھاؤ اگر کسی دن کوفا میں عراق میں بغداد میں بمباری نہ ہوئی ہو وہ عراق ہی نہیں ہے کیا بات ہے کہ وہاں پر خود کش حملہ نہ ہوا ہو وہ عراق ہی نہیں ہے اس دن کی کوئی خبر تازہ نہیں اے عراق اے کوفا اے بغداد اے علم کے سر چشمے اے صحابہ کے مسکن اے قرآن کے مسکن اے نبی کی وراثت کے مسکن کیا ہوا ہوا یہ کہ جب مولانا تخی عثمانی دامت برکات العالیہ عراق کا دورہ کیا فرماتے ہیں الدین کا چراغ لے کر ہمارے مکتب فکر کے علماء کو تلاشتا رہا ہمارے مدرسوں کو تلاشتا رہا بلکہ اتنا گر گیا عراق کہ حضرت سیدنا پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی مزار مبارک کے بعد لوگ میوزک باہر بجا کر اور پنگیاں بجا کر تبلا سارنگی بجا کر طواف کیا کرتے تھے کسی عالم کے باپ کی مجال نہیں تھی کہ وہ اس کام کو روک سکے مسجدوں کے اندر برا ماحول تھا اور صدام جمعہ کی نماز پر پابندی لگا دی تھی اس نے کوئی اسلامی یونیورسٹی کو قائم نہیں کیا کسی مکتبے فکر کسی مدرسے کی اجازت نہیں تھی اور حضرت فرماتے ہیں آج یہ عراق کی حالت معلوم کرنے کے لیے تلاشا تو کہیں دور ایک تاریخی میں ایک گفا میں اور ایک جو ہے غار میں ایک عالم اہل اللہ ملے ہم نے ان سے پوچھا یہ عراق کی حالت کیا ہے کہا کہ صدام جب آیا کمیونزم کو عراق کے اندر اس نے نافذ کیا سب سے پہلے اس نے علماء اور عوام کے درمیان رشتے کو ختم کیا مدارس کے وجود کو ختم کیا مکاتب کے وجود کو ختم کیا بیانات کو ختم کیا دعوت و تبلیغ کی فضا کے ماحول کو ختم کیا آج جو عراق دیکھ رہے ہو نتیجہ ہے ان علماء کرام اور عوام کے درمیان ناتا ٹوٹنے کا بہت بڑا نقصان ہے میرے بھائی مولانا ارشد صاحب مدنی مولانا حبیب الرحمان آزمی ہم نام کہہ رہے ہیں نا ہم نام کہہ رہے ہیں جاؤ پوچھو جھوٹ ہو تو ایک لاکھ روپے انعام لے لو ٹوٹتے ہیں ہر آئے دن حضرت مراد آباد میں جامل ہو جا کے شیخ الحدیث مولانا نسیم غازی بہت برا ماحول ہو چکا ہے اور علماء عوام کے درمیان نیٹ ورک ختم کرنے کا ایک ذریعہ اور سبب لوگوں نے بنا لیا ہے دیکھو میں تقریر کرتا ہوں تقریر کرنے کے جانے کے بعد خود میرے دل میں ایک شیطان پیدا ہوتا کیا زبردست تقریر تھی آج لوگوں کو چہروں کو دیکھتا ہوں لوگ کہتے ہیں واہ واہ صاحب حضرت آج کی تقریر آج کی سی ڈی خوب بکے گی یہ شیطان ہے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دعوت و تبلیغ میں وقت لگانے کے بعد اپنے گھر کو جانے سے پہلے میں رائے پور کی خانقاہ میں جا کر اپنے دل کا غسل دیا کرتا ہوں اتنے بڑے اللہ والے ان کو یہ چیز پیدا ہو سکتی ہے ایرے غیرے نتو غیرے کھڑا ہو گیا بھائیو بزرگو دوستو یہ دین کی بات ہے من گھڑت باقی ہے گاڑی جانے لگی امیر صاحب نے کہا پیٹرول ختم ہو گیا اللہ کا نام لے کر پیشاب کرو گاڑی چل جائے گی چلو آؤ بنگال کے اندر آؤ بہار کے اندر آؤ طوفان آ رہا ہے امیر صاحب اس طوفان کو ختم کرو امیر صاحب جس پیشاب کے ذریعے سے تم نے گاڑی کو چلایا اس پیشاب کے قطرے کے ذریعے سے ان یہودیوں کو آگ لگاؤ ان حرام زادوں کو ان حرام زادوں کو جو آج بیت المقدس کو ختم کرنے کے در پہ ہیں آج کی راشٹری سہارا کی ہیڈ لائن یہ ہے کہ یہودی کتے مکمل پلان بنا چکے ہیں بیت المقدس کو ڈھانے کا آج کی ہیڈ لائن ہے آؤ وہ دو پیشاب کے قطرے ایک قطرے میں ایک لاکھ روپے لے جاؤ میں ان جو ہے یہودیوں کو ان قطروں سے آگ لگانا چاہتا جس کے منہ میں جو آیا وہ بک رہا ہے میں نے نبی کو دیکھا میں نے پیرے پیرانے پیر کو دیکھا ابو بکر صدیق کو دیکھا جاہل ہوتا ہے کہنے کا انجام نہیں جانتا اس وجہ سے ان بے اعتدالیوں سے بچنے کی ضرورت ہے یہ راستے سے بھٹکی ہوئی گمراہ باتوں سے بچنے کی ضرورت ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ دارلوم سے رمضان میں سوا سو جماعتیں نکلتے ہم کو دھوکہ دیا گیا مغالطے میں رکھا گیا حضرت صرف چائے پی کر چلے جائیے ایک سیکنڈ کی فرصت نہیں وہ بلا رہے الحمد للہ سما الحمد للہ جس دیوبند کی جامع مسجد کے اندر اللہ کی قسم آج سے پچیس ستائیس سال پہلے حضرت مولانا سید اندر شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کی بخاری کو ہم سننے کے لیے جایا کرتے تھے حضرت کا درس سے استفادہ کرنے کے لیے اللہ نے آج وہ موقع دیا جامع مسجد وہی ممبر وہی جگہ وہی لیکن اندر شاہ کشمیری نہیں اندر شاہ بنگلوری بیٹھا ہوا ہے اور مسجد کھچا کچ بھری ہوئی ہے ستر فیصد طلبہ چھٹیوں میں جا چکے ہیں اور جو بچے ہوئے ہیں طلبا ان کا اکا دکا امتحان کا پرچا امتحان کی تیاری میزبان نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ حضرت نازک موقع ہے ستر فیصد طلبا جا چکے ہیں اور جو تیس فیصد ہیں ان کے امتحانات ہیں اور ان کی تیاری ہے شاید سو پچاس لوگ آئیں گے اللہ گواہ ہے اور آپ کسی سے پوچھئے کہ مسجد میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی لوگ طلبا آہے مار کر رو رہے تھے اور سسکیاں لے رہے تھے رات کے ڈھائی پونے تین تک ان طلبا نے ہمیں گھیر لیا کہ آج تک ہم نے وہ باتیں نہیں سنی جو آپ نے بیان کی ہیں لیکن یہ جو جماعتی لوگ تھے جھانسا دیا آپ کو چائے کی دعوت ہم نے کہا کہ چلو ہمیں بھی اپنا مقصد اور مدعا پیش کرنا ہے کہ عوام میں اس قسم کی بے اعتدالی ہے تم اہل علم کی جماعت نکلو علماء کی آپ اصلاح کا کام کیا کرو دسترخان کے اندر عجیب و غریب قسم کی جو ہے نعمتیں تھی کبوتر کو پھانسنے کے لیے دانے تھے اور اس کے بعد ایک ایک کر کر انڈوں کو جمع کیا گیا ایک ایک کر کر جو ہے شہریوں کو جمع کیا گیا اور پھر ایسی ایسی باتیں تم جھوٹے ہو تم مکار ہو تم امت میں فتنہ ڈالنے جماتی لو جو دوسرے طلبا ہیں الحمد رات رات تک چھوڑنے والے نہیں تھے اور کہہ رہے تھے کہ حضرت آئندہ دیومن آئے آٹھ دن کے لیے آئے لیکن ان ان لوگوں میں محبت دیکھی ہے گھیر لیا غصہ دلا رہے ہیں اور کوئی بات ہم ایسی کہہ دے جو بات ان کے مزاج کے خلاف ہو مار دھاڑ پر اتر آئے اللہ تمہیں ہدایت دے تم ہدایت سے ہٹ چکے ہو تم جہنم کے راستے پر چل رہے ہو تم امت میں فتنہ ڈال رہے ہو ہر بات کا ہم نے جواب دیا ہر بات کا جواب سے جب لاجواب ہو گئے اس قسم کی بات ایک صاحب نے کہا حضرت تمہارے باتوں سے جماعت میں کوئی تبدیلی تو نہیں آتی تمہارے باپ باتیں لوگ کہہ کر چلے گئے جماعت کا کام ہوگا قیامت تک ہوگا الحمدللہ ہونا چاہیے لیکن یہ کہ جو آنے والے ہیں جو نئے نئے لوگ تمہارے باتوں سے کٹ جائیں گے میں نے کہا کہ بھیڑ جمع کر کر غلط عقیدے والوں کی کیا کرو گے تین سو تیرہ جمع کرو جو دنیا کے لاکھوں کروڑوں کفار پر بھاری تھے وہ بھیڑ جس بھیڑ کا عقیدہ صحیح نہیں وہ بھیڑ جس کے دلوں کے اندر عقائد علماء کے تعلق سے غلط ہیں یہ بھیڑ اللہ کے یا نہیں وہ تین سو تیرہ بناؤ جو عالم پر بھاری بنے تو اب بھی لاجواب ہو گئے تو اس کے بعد اس قسم کی باتیں تھے اکسائے حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب بستوی جو دارلوم دیوبند کے ایک بڑے محدث مفسر ہیں منطق کے استاد ہیں اور یہاں الحمدللہ بہت وقت ان کا گزر چکا ہے تیس سال کرناٹک میں رہ چکے ہیں حضرت کے ہاں ضیافتی بار بار فون آ رہا تھا ہم اٹھ کر چلے گئے اب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اس تحریک کا نالی کے کیڑے سے لے کر دارلوم کی جماعت تک ان تمام کا سافٹ ویئر ایک ہے ان کے خیالات ان کے نظریات ایک ہیں کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اب وقت آیا ہے کہ اس کے بعد کیا کام کرنا الحمد ہمیں شرح صدر ہو چکا ہے ہمیں ہم کیا کرنا اللہ نے ہمارے دل میں بات ڈالی ہے ہم کن بزرگوں سے ملیں گے کیا راہ عمل اختیار کریں گے ان طلبا کی ضد چڑچڑاہٹ انعد اور دشمنی اور اس قسم کے کلمات نے ہم سمجھ رہے تھے کہ علم کا جواب علم سے ہوگا حدیث کا جواب حدیث سے ہوگا نہ علم ہے نہ حدیث ہے بلکہ لڑائی جھگڑا اناد ہم دو تقسوں میں طبقوں میں تقسیم کیے ہوئے تھے ایک اہل علم اور ایک غیر اہل علم ہم سمجھ رہے تھے بیچارے جاہل لوگ ہیں اس قسم کی باتیں کر لیتے ہیں لیکن جو سے طلبا کی نکلنے والی جماعتوں سے پتا چلا سوا فسوا تمام کے تمام برابر ہیں اس میں کوئی بڑا نہیں کوئی جھوٹا نہیں امریکہ ہو برطانیہ ہو انگلینڈ ہو نظام الدین ہو بنگلور ہو سب کا سافٹ ویئر ایک ہے ٹھیک ہے ہمیں راہ عمل معلوم ہو گیا اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ کوئی کعبے میں غلط خیال سے جائے یہ طے کر کر میں اپنا خیال نہیں بدلوں گا کعبہ بھی کچھ نہیں کر سکتا اور اسی لیے داڑھی منڈا کعبے کو جاتا ہے داڑھی منڈا واپس آتا ہے نبی کا روزہ کچھ نہیں کر سکتا بے پردہ عورت نبی کے روزے پر جاتی ہے بے پردہ لوٹ کر آتی ہے سوت خور جاتا ہے سوت خور آتا ہے اے دیوبند تیرا کچھ نہیں بگڑے گا اگر چند پٹن کے مہدوی وہاں جاتے ہیں دیوبند کے اندر کاسمی ہیں لیکن مہدویت سے انہوں نے توبہ نہیں کی اپنے نام کے ساتھ کاسمی لگاتے ہیں ہے مہدوی جب دیوبند میں پڑھ کر مہدوی اپنے خیالات کو نہیں بدلا وہ مہدویت پر قائم ہے حرم میں جا کر داڑھی مڈا داڑھی مڈانے پر قائم ہے نبی کے روزے پر بے پردہ عورت جا کر بے پردگی پر قائم ہے تو دیوبند کا کوئی ترا نہیں نکلا ہے اس کا کوئی سین نہیں پھوٹی ہے کہ جو آئے گا یہاں کارخانے کے اندر اس کا جو ہے صحیح مینوفیکچر ہو جائے گا صحیح سافٹ ویئر بن جائے گا کوئی ضروری نہیں ہے جب مہدوی مہدیویت پر رہ سکتا ہے اور جلال الدین قاسمی غیر مقلدوں کا جو عالم ہے دارلوم دیوبند میں درس حدیث اس نے لیا ہے حدیث کو پڑھا ہے اور دارلوم سے فارغ ہو کر جب وہ غیر مقلد رہ سکتا ہے تو تبلیغی سافٹ ویئر لے کر کوئی دیوبند جائے اور اس کا سافٹ ویئر تبدیل ہو جائے اب ہمارے کل یہ بات سمجھ میں آئی ہے اب بات سمجھ میں آ گئی اس کے بعد کا راستہ ہمارے لیے آسان ہو گیا ہے ہم یہ کہتے ہیں سدھر جائے عقیدے کو درست کر لیں اولیاء کا احترام کریں خانخواہوں کا احترام کریں مدارس کا احترام کریں اور اولیاء سے اپنے رابطے کو مضبوط کرے کوئی ایسا غلط کام جس غلط کام سے علماء کی شان میں گستاخی ہوتی ہو مدارس کی توہین ہوتی ہو وہ لکھ کر رکھ لے اس دھرتی کا پہلا دہشت گرد یہ اندر شاہ ہوگا جو اس کے خلاف اپنے آپ کو پیش کرے گا بزدل نہ سمجھو اللہ کی قسم کوئی دعا ایسی نہیں ہے کہ جس دعا کے اندر ہم نے شہادت کو مانگا ہے لیکن یقین ہے کہ شہادت تم جیسے کتے اور ہجڑوں سے بزدلوں سے نہیں ہوگی شہادت ہوگی بلند ترین پائے کی شہادت ہوگی ہم نے دعا کی ہے اللہ عمر زکنا شہادت فی سبیلک وجال امواتنا فی بلدی رسولک جو حضرت عمر فاروق نے جو ہے شہادت کی دعا مانگی ہم نے وہ مانگی ہے بس دلوں کے ہاتھ ہم نہیں مریں گے کمیلے ہگڑوں کے ہاتھ نہیں مریں گے پکے کافر پکے اللہ رسول کے دشمن اور منافقوں کے ہاتھ نہیں مریں گے ان کے ہاتھ ہم مریں گے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں اس لیے وقت ہے کہ اپنے علماء سے اپنے بڑوں سے اپنے اپنے اکابرین سے اپنے بزرگان دین سے مشورہ لیں ادھر ادھر کی بات نہ کریں یہ کیوں یہاں کہہ دیا وہ کیوں یہاں کہہ دیا الحکمت المومن حکمت مومن کا گم شدہ حصہ ہے وہ جہاں پائے گا اس کو اٹھا لے گا وہ نورانی مسجد میں پائے گا وہ قادریہ مسجد میں پائے گا وہ جامع مسجد میں پائے گا حکمت ہماری موتی ہے حکمت یہ نہیں کہ جس کو دیوبند کہے وہ میں مانو جس کو دوسرا کہے وہ نہ مانو جاؤ ہمارے بزرگوں سے کہو کیا مطلب ہوا بزرگ پیغمبر ہیں بزرگ نبی ہیں بزرگ رسول ہیں وہ کہیں گے تو مانیں گے قرآن تم کہے گے تو نہیں مانیں گے ہر نماز تم سکھا گے نہیں مانیں گے یہ سب غلط طریقے ہیں میرے بھائی اس سے دنیا کے اندر بیڈ امپریشن پڑتا ہے اس سے دنیا کی فضا خراب ہوتی ہے رہی صحیح دو تین تحریکیں ہیں ایک الجمیت ہے ایک دارلوم ہے ایک تبلیغ ہے اس کو بھی گندا کر دو گے آج کا مسلمان کس پلیٹ فارم کے اندر جا کر جگا لے گا سب طبقے سب تحریکیں فتنے اور فساد کا شکار ہو چکی ہیں کوئی پیٹ پالو ہو چکا ہے کوئی شہبت کا پجاری ہو چکا ہے کوئی عہدوں کا پجاری ہو چکا ہے صرف میں کہتا ہوں ڈر کر نہیں میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ الجمیت سیاسی اعتبار سے چاہے اس میں پھوٹ پڑی ہو یہ دار دارلو چاہے اس کے اندر اختلاف ہو اور یہ تبلیغی نظام یہ دو تین چیزیں ہیں جو آج امت کے لیے سایہ دینے والے پیاس کو پجانے والے ہیں ان میں اگر فساد آ جائے ان میں گڑبڑی آ جائے تو امت کہاں جا کر بنا لے گی کون سے چشمے میں جا کر امت سیراب ہوگی اس لیے اپنے آپ سے کوئی ایسا عمل نہ کرے جس سے دارلوم بدنام ہو جس سے جمیت بدنام ہو جس سے دعوت و تبلیغ کی فضا بدنام ہو کہیں ہمارے اکابر بزرگان دین نے ایک کام نہیں کیا وہ کام ہم کرنے لگے ایسا کام نہ کرے اسی لیے ہم نے شروع کے اندر حدیث پڑھی ولا دین لم اللہ مانا تعالیٰ اس آدمی کا دین ہی نہیں جس کے اندر امانت اور دیانت نہیں امانت اور دیانت کا کیا مطلب ہے ہمارے مزاج کے خلاف ہو بات ہمارے خواہش کے خلاف ہو بات لیکن بات حق ہو اس بات کو قبول کر لیا جائے لوگوں میں ہی کہتا ہوں کہ آج ہم حق حق کہہ کر جہاد جہاد کہہ کر جو چیختے ہیں اگر آخا کے زمانے میں مدینہ طیبہ میں اگر ہم اس وقت ہوتے جب شراب کو حرام قرار دے دیا گیا مکی زندگی میں شراب حلال کی کوئی ایک پیالہ پیتا کوئی ایک مٹکا پیتا کوئی غسل کرتا لیکن یہی شراب مدینہ طیبہ کے اندر حرام کر دی گئی جب حرام کی گئی صحابہ کرام کے اسوے کو اپناؤ صحابہ کرام کے اس جو ہے نمونے کو اپناؤ جب حرام کی گئی تو جس کی پیالی میں شراب تھی اس نے پیالی کو پھینک دیا جس کے مٹکے میں شراب تھی اس نے مٹکے کو پھوڑ دیا جس کے منہ میں شراب تھی وہ کہہ سکتا تھا کہ منہ میں آ گئی حلق کے نیچے اتار لوں زمین گواہ ہے ایک صحابی نہیں ملے گا کہ جس کے منہ میں شراب ہو اس نے کلی نہ کی ہو بلکہ جن کے پیٹوں میں شراب چلی گئی انگلیاں ڈال کر انہوں نے الٹی کر دی خے کر دی شراب ایک لت ہے شراب ایک نشہ ہے شراب ایک بری عادت ہے لیکن جب حرام ہو گئی لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا صحابہ نے تھوک کر نہیں دیکھا بلکہ وہ شراب کے برتن جن کے اندر شراب رکھی جاتی تھی ان کو پھوڑ دیا کہ کہیں ان برتنوں کو دیکھ کر شراب کی یاد تازہ نہ ہو جائے یہ صحابہ کرام کا اسوا ہے یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے حق بات سمجھ میں آنے کے بعد فوراً اس پر عمل کرنا چاہیے منہ میں ہو تو تھوک دینا چاہیے غلط طریقہ ہاتھ میں ہے تو مار دینا چاہیے اور زندگی میں ہو پیر سے رون دینا چاہیے اور اعلان کرنا چاہیے کل ان و تی و نسو کی مماتی ویل اللہ العالمین اے اللہ میرا جینا میرا مرنا میری نماز میری قربانی تیرے لیے ہے اللہ تیرے لیے ہے اب تک ہم غلطی میں تھے اب تک ہم مغالطے میں تھے کوئی جماعت ہے جماعت کے بغیر آدمی نہیں ہو سکتا آخا نے فرمایا من شزا فی النار کہ جو جماعت سے الگ کیا گیا اسے الگ کاٹ کر جہنم میں بھیج دیا جائے گا اس دنیا میں جینے کے لیے کوئی سہر بردیا کوئی نقش بندیا کوئی چشتیا کوئی خادری وابستہ ہونا چاہیے اس دنیا میں جینے کے لیے کوئی مالکی کوئی ہنفی کوئی شافی کوئی ہمبلی ہونا چاہیے اس دنیا میں جینے کے لیے کوئی اسلامی کوئی بریلی کوئی دیوبندی کوئی تبلیغی ہونا چاہیے اس کے بغیر ہو نہیں سکتا آپ الیکشن کے اندر جائیں اور کہیں کہ میں ٹھپا خالی جگہ پر ماروں گا آپ کا ووٹ ضائع ہو جائے گا وہاں ہاتھ ہوگا وہاں چرخا ہوگا وہاں کھیت ہوگا وہاں چرا ہوگا وہاں لائٹ کا نشان ہوگا ماننا پڑے گا یہ تحریکیں ہیں یہ جماعتیں ہیں لیکن ٹھپا مارنے کے ساتھ ان کی جو برائیاں ہیں ان کی برائیوں کو تسلیم کرنا پڑے گا کانگریس کو ٹپا لگایا تو کانگریس کا لیڈر داڑھی مڈاہے ہم داڑھی مڈا لیں کانگریس والے سود لیتے ہیں ہم سود جو ہے لیں نہیں ہو سکتا مجبوری تھی ٹپا لگایا اس لیے کہ جماعت کے بغیر کام نہیں ہوتا ووٹ کے بغیر کام نہیں ہوتا لگایا ضرور لیکن ہم تیرے پجاری نہیں کل کوئی قوم کے خلاف ملت کے خلاف اے کانگریس کوئی تو کام کرے گا سب سے پہلے میں وہ آدمی ہوں گا جو خون دے کر تیرا گلا گھٹوں گا ووٹ دینے کا مطلب ایمان نہیں دیا ووٹ دینے کا مطلب اسلام نہیں دیا ووٹ دینے کا مطلب عشق رسول کی قربانی نہیں کی ووٹ دینے کا مطلب اللہ سے ناتا نہیں توڑا مجبوری تھی ووٹ دیا ابو حنیفہ مجبوری تھی کہ دین سمجھ میں نہیں آیا تیرا طریقہ اپنایا چشتیہ مجبوری تھی تصوف سمجھ میں نہیں آیا تیرے راستے پر چل پڑے جماعت والے مجبوری تھی لیا صاحب کہ ہم نے آپ کا طریقہ اپنایا مجبوری تھی ابو لالا مودودی ہم جماعت اسلامی سے جڑے رہے احمد رضا خاں مجبوری تھی کہ ہم بریلوی بنے قاسم نانوتوی مجبوری تھی ہم نے دارلوم دیوبند کا دامن تھاما لیکن یاد رکھو قاسم نانوتوی یاد رکھو الیاس صاحب یاد رکھو ابو لالا مودودی یاد رکھو امام احمد رضا خاں نانا ہم آپ کے راستے پر چلے کل کوئی چیز آپ کی جماعت والے آپ کے دیوبندی خلاف شرع کہیں گے ہم پہلے وہ آدمی ہوں گے جو خون دے کر نبی کی محبت کا ثبوت دے کر ہم اس غلطی کو مٹائیں گے اور باطل کے نقشے کو اور باطل کے قدم کا وجود ہم ختم کریں گے یہ ہمارا دھرم یہ ہمارا تر امتیاز ہونا چاہیے باپ اور بیٹا کیا رشتہ کمزور ہے حضرت ابو بکر صدیق اور آپ کے بیٹے حضرت عبد الرحمان دونوں ملے تو عبد الرحمان کہنے لگے ابا بدر کے میدان میں میری تلوار ننگی تھی اور اس تلوار کے سائے میں آپ تھے میں نے کہا کہ ابا حضور ہیں چلو معاف کر دیں ابو بکر صدیق نے کہا کہ بیٹے وہ کفر کی بات ہے اور اسلام کی بات یہ ہے نبی کے محبت کی بات یہ ہے اللہ کی عزت و جلالت کی قسم تلوار میری ہوتی بیٹا تو سامنے ہوتا پھر دیکھتا کہ تیرا سر تن سے جدا ہو چکا ہوتا ہے باپ بیٹے کی محبت لیکن بات اسلام کی آئے ہم نہیں کہیں گے یہ بیٹا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت نو علیہ السلاۃ وسلام سے کہا کالا یا نو ہو ان لئی سم انلک ان غیر والح اے نو تم تڑپ رہے ہو تم تڑپ رہے ہو بیٹے کے لیے میرے بیٹے آ جا یا بنیر کما آنا اے میرے بیٹے آ جا میری کشتی میں بیٹھ جا اللہ نے اور کہا اے اللہ میرا بیٹا اے اللہ اچھا نہیں لگتا میرا بیٹا میرے آنکھوں کے سامنے ڈوب جائے اللہ نے کہا یا نو ہو ان لئی سامن اہلک اے نو تیرا بیٹا وہ ہے جو طریقے پر چلے تیرے راستے پر چلے تیرے نطفے سے پیدا ہو کر تیرا بیٹا ہو اور تیرے راستے پر نہ چلے قرآن نے تیروے پارے میں کہا یا نو ان لئی من اہلک ان و صالح اے نو وہ تیرا بیٹا نہیں اس کا عمل تیرے عمل سے ملتا نہیں ہے منا الیاس صاحب کے بیٹے کم ہیں منا الیاس کے طریقے کو اپنائیں قاسم نانوتوی کے بیٹے کم ہیں قاسم نانوتوی کے بیٹے بیٹے بنے ان کے طریقے کو اپنائیں دیمن کے فارغ ہوں مہدوی بنے دیمن کے فارغ ہوں غیر مخلف بنے دیمن کے فارغ ہوں لوتی کام کرے دیمن کے فارغ ہوں چندہ گمن کرے وہ دیون کا بیٹا نہیں ہے وہ انگریز کے نطفے سے پیدا ہوا ہے جماعت میں جڑا ہے علماء کی توہین کرتا ہے وہ شاہ محمد الیاس کا بیٹا نہیں وہ کراس فہری سے پیدا ہوا ہے ان کے طریقے پر ان کے اصول پر ان کے ضابطے پر چلنے والا جو ہمارے بڑے ہیں کابرین ہیں ان کے نقش قدم پر چلنے والا ان کی سچی اولاد ان کی سچی سچے نسب سے ہے غلط کاری کرنے والا غلط طریقے پر چلنے والا غلط راستے پر چلنے والا نہ آج تھا نہ کل جو ہے قیامت تک ہوگا یہ قرآن نے کہا انہوں عمل غیر و سالے حضرت لوت جنت میں جائیں گے اور بیوی جہنم میں جائے گی حضرت ابراہیم جنت میں جائیں گے اور باپ آزر جہنم میں جائے گا اور حضرت نو جنت میں جائیں گے اور بیٹا جہنم میں جائے گا نصب حسب کچھ نہیں ہے آخا نے حضرت فاطمہ کو بلایا رضی اللہ تعالی عنہ بیٹی بیٹی دنیا میں جو کچھ لینا ہے لے لے جو کچھ لینا ہے لے لے اگر مان لینا دولت لینا اور قلعہ لینا جو لینا ہے لے لے کل تجھے ایک سبحان اللہ کی ضرورت ہو اور اللہ سے یہ کہنا کہ میرا باپ محمد تھا یہ چیز کام نہیں آئے گی کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں اپنی دنیا اپنی خبر اپنی موت اپنے آخرت کی فکر کرو پرانو حدیث کے سامنے جو ہے سائے میں اپنی منزل کو تلاش کرو ہم کسی کا عیب نہیں بیان کر رہے کوئی غلط غلطی ہے کوئی بھی کرے وہ غلطی ہے میرا باپ کرے میرا بیٹا کرے آپ کرے کوئی اور کرے کوئی دیوبندی کرے کوئی بریلوی کرے شرک شرک ہے کفر کفر ہے بدت بدت ہے ہر کرنے والے کو ہم یہ نہیں کہیں گے دیوبندی کوئی برا کام کرے تو وہ معاف ہے وہ بھی گناہ ہے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ رضا خانی کوئی اچھا کام کرے تو وہ بھی برا ہے ہم نے کہا کہ توریت سے ہمارے علماء استدلال کیا کرتے تھے ورا دین علی ملا امانت اللہ آخا نے کہا اس آدمی کا دین ہے یعنی نہیں جس کے اندر امانت اور دیانت نہ ہو آپ کی امانت آپ کی دیانت آپ کے دل کی عدالت اللہ کے لیے بتائے کہ ان جو ہے جماعتوں کے تعلق سے تحریکوں کے تعلق سے باتوں کو سن کر کیا فیصلہ کرنے والا ہے کسی عالم سے مت پوچھیے گا سبیت نہ ہو اور دشمنی نہ ہو جماعت پرستی یہ تمام کیڑوں کو نکال کر گیر کو نیوٹرل کر کر استفتی قلبت فائنل القلب خیر المفتی کسی دار لتا سے فتوا نہیں اپنے دل سے فتوا لو اپنے دل سے پوچھو کہ اے دل تو بتا یہ باتیں صحیح ہیں یا غلط ہیں قیامت کے دن میں حاضر ہوں گا اپنے عمل کے ساتھ آپ ہوں گے اپنے عمل کے ساتھ قاسم نانوتی اپنے عمل کے ساتھ احمد رضا خان اپنے عمل کے ساتھ لیکن ہم بے وقوف نہیں جو گھاس کھا لیں گے ہم بے وقوف نہیں کپڑوں کے بجائے پتے پہن لیں گے ولا دین علی اللہ امانت اللہ یہ امانت اور دیانت بھی کوئی چیز ہے اس امانت اور دیانت کا واسطہ دے کر میں آپ کو کہتا ہوں ان اللہ یا مرکم رکم ان تو امانات اللہ کہتے ہیں امانت کا حق ادا کرو دیانت دار بنو امانت اور دیانت کو مد نظر رکھ کر آپ فیصلہ کریں اسبیت کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب و غریب بات فرمائی لوگ کہتے ہیں حضرت سوبر کہتے ہیں کتا کہتے ہیں نطفہ کہتے ہیں آؤں حدیث دکھاتا ہوں مشکا شریف جلد ثانی سانی اور اسبیت کے اندر یہ جو اہل عرب تھے خالی اسبیت کہتے تھے بھائی قریش کا جی میں فلاں خاندان کا میں میرا باپ فلاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان ہو کر جاہلیت کی اسبیت کو اپنائیں اب سنو کان کھول کر حضرت یہ غلیظ جملے بولتی نا سور کتا بلی بولتی نا یہ کیا ہے آپ نے فرمایا کہ وہ اپنے باپ دادا کی شرمگاہ کا شرمگاہ کو چاٹے اور اسے استعمال کرے اور پھر فرمایا راوی نے آخا نے فرمایا فلا اکنی میں صاف کہتا ہوں کہ وہ عمل کرے میں کوئی کنایا ڈرامے نہیں کہہ رہا ہوں ہاں ان کا لالا خلو کی نازیم لیکن یہ اصبیت سے دین مر جاتا ہے اسبیت سے راہ حق سے آدمی محروم ہو جاتا ہے اس لیے وہ آقا جو رحمت اللہ عالمین بنا کر بھیجے گئے لیکن جو جاہلیت کی اسبیت اور جماعت پرستی اور شخصیت پرستی کے مرض کے اندر مبتلا ہوتا ہے وہ اس طریقے سے آخا نے اسے جو ہے اتنے سخت جملے ارشاد فرمائے ہیں اللہ اسبیت سے ہماری حفاظت فرمائے تخوے کے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ عقل صحیح ہمیں عقل سلیم نصیب فرمائے اللہ سرات مستقیم ہمیں نصیب فرمائے بدت اور گمراہیوں سے ہماری حفاظت فرمائے ایمان و اسلام کے لیے جینے اور شہادت کی موت اللہ ہمیں نصیب فرمائے آمین واخردان الحمد للہ رب العالمین